السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فور سیون حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یہ دو کلمے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ تو عرش سے پہلے کہیں رکتا ہی نہیں اور دوسرا اللہ اکبر زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو نور سے یا اجر سے بھر دیتا ہے یہ حدیث تبرانی میں ہے اور ترغیب میں بھی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ دیکھو میں نے پڑھا یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ گیا مجھے یقین ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدھا پہنچ گیا لا الہ الا اللہ یہ دوسری مرتبہ پڑھا یہ دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ بھی پہنچ گیا اب میں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر اب یہ دیکھیے یہ آسمان اور زمین کا جو درمیانی حصہ ہے وہ نور سے بھر گیا اجر سے بھر گیا آپ بھی پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی ہوگا پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر آج اٹھتے بیٹھتے جب بھی سبق ملے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو بچوں سے پڑھواتے رہو اور استحزار رکھو کہ ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ یہ عرش تک پہنچ جائے گا اور اللہ اکبر پڑھیں گے تو آسمان اور زمین کا جو حصہ ہے درمیانی خالی حصہ اللہ اس کو نور سے بھر دے گا اجر سے بھر دے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور یہ حدیث تبرانی میں بھی ہے ترغیب میں بھی ہے امیجز بنانے والے اس کا امیجز بنا لیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین